عبداللہ بن وہب نے ہمیں خبر دی کہا مجھے سفیان سوری مالک بن انس عمر بن حارث اور دیگر لوگوں نے خبر دی کہ ربیہ بن ابی عبد الرحمن نے انہیں اسی سنت کے ساتھ مالک کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی البتہ انہوں نے یہ اضافہ کیا کہا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں آپ کے ساتھ تھا اس نے آپ سے کسی کی گری پڑی چیز کے بارے میں پوچھا اور ابن وہاب نے کہا عمر نے حدیث میں کہا جب اسے تلاش کرنے والا کوئی نہ آئے تو اسے خرچ کر لو صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو